کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین دیکھ نہیں رہے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دوبارہ جی اٹھنے پر کفار کا استحضاء اور ٹھٹا کافر اور ملحد جو قیامت کے آنے کو محال جانتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے ان کے کفر یا کلمات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آپس میں کہتے تھے لو اور سنو ہم میں ایک صاحب ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور چورا چورا اور ریزہ ریزا ہو جائیں گے اس کے بعد بھی ہم زندہ کیے جائیں گے اس شخص کی نسبت دو ہی خیال ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ ہوش و حواس کی درستی میں وہ آمدن اللہ تعالیٰ کے ذمے ایک جھوٹ بول رہا ہے اور جو اس نے نہیں فرمایا وہ اس کی طرف نسبت کر کے یہ کہہ رہا ہے اور اگر یہ نہیں تو اس کا دماغ خراب ہے مجنون ہے بے سوچے سمجھے جو جی میں آیا زبان پر چڑھا کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں نیک ہیں راہ یافتہ ہیں دانا ہیں باطنی اور ظاہری بصیرت والے ہیں لیکن اسے کیا کیا جائے کہ منکر لوگ جہالت اور بے سمجھی سے کام لے رہے ہیں اور غور و فکر سے بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ایک ان کا سیکھ لیا ہے جسے جا بجا اور بے جا استعمال کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے حق بات اور سیدھی راہ ان سے چھوٹ جاتی ہے اور بہت دور نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیا اللہ کی قدرت میں تم کوئی کمی دیکھ رہے ہو جس نے محیط آسمان اور بسیط زمین پیدا کر دی جہاں جاؤ نہ آسمان کا سایہ چھوٹے نہ زمین کا فرش جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ داریات کی آیت نمبر سینتالیس اور اڑتالیس میں فرمایا اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کشادگی والے ہیں اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا اور ہم بہت اچھے بچھانے والے ہیں یہاں بھی فرمایا کہ آگے دیکھو تو اور پیچھے دیکھو تو اسی طرح دائیں نظر ڈالو تو اور بائیں طرف التفات کرو تو وسیع آسمان اور بسیط زمین نظر آئے گی اتنی بڑی مخلوق کے خالق اتنی زبردست قدرتوں پر قادر کیا تم جیسی چھوٹی سی مخلوق کو اے انسانوں فنا کر کے پیدا کرنے پر قدرت کھو بیٹھے ہیں وہ تو قادر ہیں کہ اگر چاہیں تمہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان تم پر توڑ دے یقیناً تمہارے ظلم اور گناہ اسی قابل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اور عفو ہے کہ وہ تمہیں محلت دیے ہوئے ہے جس میں عقل ہو جس میں دور بینی کا مادہ ہو جس میں غور و فکر کی عادت ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والی طبیعت ہو جس کے سینے میں دل دل میں حکمت اور حکمت میں نور ہو وہ تو ان زبردست نشانات کو دیکھنے کے بعد اس قادر و خالق اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں شک کر ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد پھر جینا ہے آسمانوں جیسے شامیانے اور زمینوں جیسے فرش جس نے پیدا کر دیے اس اللہ پر انسان کی پیدائش کیا مشکل ہے جس اللہ نے ہڈیوں گوشت اور کھال کو ابتدان پیدا کیا انہیں ان ہڈیوں کے سڑ گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو کر جھڑ جانے کے بعد اکٹھا کر کے اٹھا بیٹھنا کیا بھاری ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر اکیسی اولی سلدی میں بیان فرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں بے شک قادر ہے اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر ستاون میں اللہ نے فرمایا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الناس ولكن أكثر لا يعلمون یعنی انسانوں کی پیدائش سے بہت زیادہ مشکل تو آسمان و زمین کی پیدائش ہے لیکن اکثر لوگ بے علمی برتتے ہیں